أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار انہی لوگوں نے ہدایت دے کر ضلالت لے لی اور مغفرت کے بدلے عذاب قبول کر لیا یہ لوگ عذاب نار پر کس قدر صبر کرنے والے ہوں گے ان کافروں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت الہی کے بدلے عذاب نار کو قبول کر لیا ہے یہ لوگ قیامت کے دن ایسے سخت اور دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے کہ دیکھنے والے ان کے صبر پر مارے حیرانگی کے کہیں گے کہ اتنا دردناک عذاب یہ لوگ کیسے برداشت کیے جا رہے ہیں